جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو دیکھا آپ ایک گھوڑے کی پیشانی کے بعد انگلی سے مل رہے تھے اور فرماتے تھے گھوڑوں کی پیشانیوں سے برکت بندی ہوئی ہے قیامت تک یعنی ثواب اور غنیمت صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو سنتالیس